الحمد اللہ رب والصلاة والسلام على المین و سلاۃ و سلام علا سد الم سلیم اسمرحم الرحيم السلاۃ و سلام عليق يا رسول اللہ وعلى عليص ہابى قيا حبيب اللہ الصلاة والسلام سلام و على كيا نبيش اللہ وائل على كو ہابى يا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منوں سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں آ رہا ہے مبارک ہو ہمارا سبق نون آ گیا ہے بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی نالے پاک نون سے نانے پاک نون سے نالے پہلے کون سا رنگ بھرنا ہے کے قدم مبارک پر گوش اور خوبصورت ہے ایسے پاؤں مبارک کسی انسان کے نہ تھے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پتھر پہ چلتے تو وہ نرم ہو جاتا جو چپل مبارک ہمارے پیارے پیارے آپ وسلم پہنتے تھے اس کو نہ لینے کہتے ہیں یہ نقش نالے پاک جس سامان میں ہو انشاجل وہ سامان چوری نہیں ہوگا جس سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اور آج آپ کا سبق ہے حرف واؤ واؤ کو غور سے دیکھیے امید ہے کہ آپ کو واؤ کی پہچان ہو گئی ہوگی پہلا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منوں ابھی آپ کو اسکرین پر کیا کیا نظر آ رہا ہے ایک بڑا سا درخت جس میں پھول لگے ہوئے ہیں اور درخت میں کچھ سوراخ اس اوپر والے سوراخ پر نظر رکھیں بتائیے کیا یہ واؤ ہے دوسرے سوراخ پر نظر رکھیں یہ کون سا حرف آ رہا ہے یہ تو جیم ہے واہ واہ بھائی اب اس نیچے والے سوراخ کو غور سے دیکھیے یہ کون سا ہر آ رہا ہے ہمارا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا آمین دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام کہ کون سی چیز آئے کاپٹر جی نہیں یہ نہیں آ رہا جی نہیں ذرا ذہن پر زور دے بھی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا جی ہاں واو سے آتا ہے ورداتل یعنی پھول ورداتل یعنی پھول اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا آمین تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو اسکرین پر کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی آپ کو تو واؤ کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں واؤ کو لکھنے کا طریقہ پہلے ایک چھوٹا سا دائرہ بنائیے پھر پینسل کو نیچے الٹی طرف لے کر آئیے یہ ہو گیا واؤ اب ہماری مدنی منی بتائے گی اب ہمارے مدنی منہ بتائیں گے پہلے گول دائرے کی طرح لکھنا ہے پھر پینسل کو بائیں طرف کر جائیں ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ چھوٹا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیو ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے وردتن یعنی پھول جی ہاں یہ وردتن یعنی پھول ہے مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پھول میں کون سے رنگ ہیں پیلا اور ہرا اب اس پھول کو اس چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور پھول کی تصویر نظر آئے گی پھول میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام بتائیے اس پھول میں کون سا رنگ بھرنا ہے چلے جی رنگ بھرتے ہیں کیا اب دونوں پھولوں کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی ہاں اور یاد ہے نا واؤ سے آتا ہے یعنی پھول ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کو عربی میں اور اردو میں پھول کہتے ہیں پھول مختلف رنگ کے ہوتے ہیں پھول سب کو اچھے لگتے ہیں پھول خوشی اور غم دونوں میں استعمال ہوتے ہیں یاد رکھیں پہاڑ چرن پرل بال کبوتر سمندر درا پتے پھول ہر چیز اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بس بیاں پڑھتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تصویر ہر خوشبو تر ہے یا اللہ اللہ یا رات اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نگم باد ہے یا اللہ یا اللہ سارے پھول اچھے ہوتے ہیں مگر تمام پھولوں کا سردار گلاب کا پھول ہے اچھی ہوتی ہے جب بھی گلاب کے پھول کو سنگے تو درود پاس پڑھنا چاہیے تو نیت کریں جب بھی گلاب کے پھول کی خوشبو سن دیں گے تو سرکار مدینہ رہتے قلب سینا پینا صاحب موت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے پھول تو اچھے ہوتے ہیں مگر پھول مدینے کے ہو تو کیا بات ہے پھول مہکے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول پرکشش ہر ایک ہزار میٹھا مدینہ مرحبا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا پیارے مدنی منو اور مدنی من آج ہم نے آپ کو حرف واؤ کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف ہا کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ